آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیجئے جس کے ذریعے آپ انہیں پاک کریں گے اور ان کے باطن کو صاف کریں گے اور آپ ان پر سلاد بھیجیے بے شک آپ کی سلاد ان کے لیے باعث تمانیت ہے اور اللہ بہت سننے والا بے حد جاننے والا ہے